ابو اسامہ نے آمش سے حدیث سنائی انہوں نے عمر بن مرہ سے انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے خاص کر اپنے خاندان کے مخلص لوگوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے یہاں تک کہ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور پکار کر کہا واہے اس کی صبح کی تباہی سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کون پکار رہا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد چنانچہ سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں کی اولاد اے فلاں کی اولاد اے عبد مناف کی اولاد اے عبد المطلب کی اولاد یہ لوگ آپ کے قریب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے گھڑ سوار نکلنے والے ہیں تو کیا تم میری تصدیق کرو گے انہوں نے کہا ہمیں آپ سے کبھی چھوٹی بات سننے کا تجربہ نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں آنے والے شدید عذاب سے ڈرا رہا ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تو ابو لہب کہنے لگا تمہارے لیے تباہی ہو کیا تم نے ہمیں اسی بات کے لیے جمع کیا تھا پھر وہ اٹھ گیا اس پر یہ صورت نازل ہوئی ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوئے اور وہ خود ہلاک ہوا آمش نے اسی طرح صورت کے آخر تک پڑھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو آٹھ